سب جہان ہے تیری نگاہ میں میرے رب سمی ہے تو بصیر ہے تجھ سا مہربان نہ کوئی اور ہے لا شریک تو ہے بے نظیر ہے کن کہا اور کام ہو گیا تو ہر ایک چیز پر قدیر ہے رحم کر سن ہماری التجا گنج بخش تو ہی دستگیر ہے سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے بادشاہ سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے بادشاہ ہم تیرے بھکاری سن صدا ہماری تو ہے رب سبھی کا ہم تیرے گواہ بادشاہ تو ہر جگہ کا خشک ہو یتر یا رحیم رحمتوں کی ہم پہ ہو نظر سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے بادشاہ ہم تیرے بھکاری سن صدا ہماری تو ہے رب سبھی کا ہم تیرے گواہ نہ کسی کے ہاتھ میں جزا سزا تیرے ہاتھ قدرتوں کی ڈور ہے نہ کسی کے ہاتھ میں جزا سزا تیرے ہاتھ قدرتوں کی ڈور ہے دخل دے سکے تیرے نظام میں کب کسی کے پاس اتنا زور ہے نہ کسی کے ہاتھ میں جزا سزا تیرے ہاتھ قدرتوں کی ڈور ہے دخل دے سکے تیرے نظام میں کب کسی کے پاس اتنا زور ہے تیری قدرتوں میں ہیں سبھی یہ بہر بر یا رحیم رحمتوں کی ہم پہ ہو نظر سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے بادشاہ ہم تیرے بیکارے سن صدا ہمارے تو ہے رب سبھی کا ہم تیرے گواہ بادشاہ تو ہر جگہ کا خشک ہو یا تر رحیم رحمتوں کی ہم پہ ہو نظر سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے بادشاہ مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں تو مگر غفور ہے رحیم ہے مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں تو مگر غفور ہے رحیم ہے ہم فقیر ہم حقیر پست ہیں یا الہی تو بہت عظیم ہے مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں مگر غفور ہے رحیم ہے ہم فقیر ہم حقیر پست ہیں یا الہی تو بہت عظیم ہے تیری صفت میں ہے افو اور درگزر یا رحیم رحمتوں کی ہم پہ ہو نظر سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے بادشاہ ہم تیرے بیکاری سن سدا ہماری تو ہے رب سبھی کا ہم تیرے گواہ دن خوشی کے روٹھ کر چلے گئے ہم پچھائی آفتوں کی رات ہے دن خوشی کے روٹ کر چلے گئے ہم پہ چھائی آفتوں کی رات ہے نا خدا بھی چھوڑ کر ہیں جا چکے بہر غم میں کشتی یہ حیات ہے دن خوشی کے روٹ کر چلے گئے ہم پہ چھائی آفتوں کی رات ہے نا خدا بھی چھوڑ کر ہیں جا چکے بہر غم میں کشتی حیات ہے اس سے پہلے کہ ہمیں نگلنے یہ بھمر یا رحیم رحمتوں کی ہم پہ ہو نظر سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے بادشاہ ہم تیرے بھکاری سن سدا ہماری تو ہے رب سبھی کا ہم تیرے گواہ بادشاہ تو ہر جگہ کا خشک ہو یتر یا رحیم رحمتوں کی ہم پہ ہو نظر سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے بادشاہ ہم تیرے بھکاری سن صدا ہماری تو ہے رب سبھی کا ہم تیرے گواہ نہ کسی کے ہاتھ میں جزا سزا تیرے ہاتھ قدرتوں کی ڈور ہے نہ کسی کے ہاتھ میں جزا سزا تیرے ہاتھ قدرتوں کی ڈور ہے دخل دے سکے تیرے نظام میں کب کسی کے پاس اتنا زور ہے نہ کسی کے ہاتھ میں جزا سزا تیرے ہاتھ قدرتوں کی ڈور ہے دخل دے سکے تیرے نظام میں کب کسی کے پاس اتنا زور ہے تیری قدرتوں میں ہیں سبھی یہ بہر بر یا رحیم رحمتوں کی ہم پہ ہو نظر سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے بادشاہ ہم تیرے بیکارے سن سدا ہمارے تو ہے رب سبھی کا ہم تیرے گواہ مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں تو مگر غفور ہے رحیم ہے مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں تو مگر غفور ہے رحیم ہے ہم فقیر ہم حقیر پست ہیں یا الہی تو بہت عظیم ہے مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں مگر غفور ہے رحیم ہے ہم فقیر ہم حقیر پست ہیں یا الہی تو بہت عظیم ہے تیری صفت میں ہے افو اور درگزر یا رحیم رحمتوں کی ہم پہ ہو نظر سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے بادشاہ ہم تیرے بیکاری سن سدا ہماری تو ہے رب سبھی کا ہم تیرے گواہ بادشاہ تو ہر جگہ کا خشک ہو یا تر یا رحیم رحمتوں کی ہم پہ ہو نظر سن ہمارے مولا سن ہمارے داتا ہم فقیر تیرے تو ہے بادشاہ ہم تیرے بھکاری سن صدا ہماری تو ہے رب سبھی کا ہم تیرے گواہ